پارا نمبر چار ہے سورہ عالِ عمران کا کنٹینیوشن اس کے اندر اور رکو نمبر دس سے آیا نمبر نائنٹی ٹو سے لے کے ون ہنڈریڈ ون تک اس میں یہود کے بیجا اعتراضوں کا جواب دیا گیا ہے اور دعوت اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے اللہ کا ارشاد ہے لوگوں اپنی پسندیدہ چیزیں راہ حق میں خرچ کیے بغیر نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جو تمہاری سب سے پسند کی چیزیں ہیں وہ اللہ کے راستے میں دے دو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دو اعتراضات کا جواب دیا ہے ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر قرآن کی دعوت بھی وہی ہے جو پچھلے نبیوں کی دعوت تھی تو پھر قرآن نے ان تمام چیزوں کو کیوں حرام قرار نہیں دیا جو یہودیوں کے یہاں حرام سمجھا جاتا ہے فرمایا تورات نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام اچھی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے جائز تھیں انہیں اللہ کی شریعت نے ممنوع نہیں ٹھہرایا تھا خود تمہارے لوگوں نے یا پھر یعقوب علیہ السلام نے کسی وجہ سے یا تو طبیعت کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے وہ اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات لاؤ اور تورات میں وہ عبارت پڑھو جو تم کہہ رہے ہو اور یاد رکھو جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں ایسے لوگ ظالم ہوں گے دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا یہودیوں کا کہ بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ خانہ کعبہ کو کیوں قبلہ قرار دیا گیا پہلے بیت المقدس تھا تو اب قبلہ تمہارا خانہ کعبہ کیوں ہے جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا اولین قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ ہے سب سے پہلا جو قبلہ تھا وہ کھانے کعبہ ہی تھا اور اسی میں خانہ کعبہ میں ہی مقام ابراہیم بھی ہے پروف کے لیے کہ وہ کس نے بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے تو دلیل بھی ہے تمہارے لیے جو اس میں داخل ہوگا وہ امن پائے گا اللہ کی طرف سے ان انسانوں پر اس کا حج فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہیں جس کی استطاعت ہے تو وہ حج کرے ان کے لیے کمپلسری ہو جاتا ہے اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے نہ بنو اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے نہ روکو تم اللہ کی آیات پڑھ کر کیسے انکار کر رہے ہو تم پڑھتے بھی ہو اللہ کی آیات تمہیں پتہ بھی ہے پھر بھی تم انکار کر رہے ہو جو اللہ کے رسی کو تھام لے گا وہی ہدایت پائے گا یہی سرات المستقیم ہے رکو نمبر گیارہ ہے آہ نمبر ایک سو دو سے ون ہنڈریڈ ٹو سے لے کے ون ہنڈریڈ نائن تک اس میں مسلمانوں کے باہم اتحاد اور تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے ایمان والوں سے کہا گیا کہ یہود و نصارہ کی گمراہ باتوں کی پیروی نہ کرو وہ جو باتیں کرے گمراہ باتیں کرے ان کے پیچھے نہیں چلو اللہ کا خوف دل میں رکھو اسلام پر قائم رہو اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو ہمیشہ ایمان کی برکتیں ایمان پر قائم رہنے سے ملتی ہیں آگے اوس اور خزرت جو قبیلے تھے عرب قبیلے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ زمان جاہلیت میں ان دونوں قبائل میں شدید طرف دشمنی تھی بہت زیادہ جنگیں ہوتی تھیں سارے خاندان کو ختم کیا جاتا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے لیکن اسلام لانے کے بعد وہ دونوں بھائی بھائی ہو گئے ہیں سارے جھگڑے فساد ختم ہو گئے ہیں یا اللہ کا احسان ہے کہ تم اختلاف کے سبب آگ کے گڑے پر تھے تم جہنم میں جانے والے تھے اس نے تمہیں بچا لیا لہٰذا ہمیشہ آپس میں اختلاف کرنے سے بچو تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلانے والا ہو جو نیکی کا حکم کرتا ہو اور برائی سے منع کرتا ہو یہی لوگ فلا پائیں گے اختلاف کرنے والے کے چہرے سیاہ رو ہوں گے سیاہ ہوں گے کالے ہوں گے اور جو نیک کام کریں گے ان کے چہرے سفید ہوں گے چمک رہے ہوں گے وہ اللہ کے رحمت میں ہوں گے رکو نمبر بارہ ہے ون ہنڈریڈ ٹین سے لے کر ون ہنڈریڈ ٹوینٹی تک اس میں خیر امت کے فرائض کے بارے میں اور یہود کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم خیر امت ہو تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور اللہ پر کامل ایمان رکھو یہی ہم نے چھوڑ دیا ہے نہ نیکی کا حکم دیتے ہیں کسی کو اور نہ ہی برائی سے روکتے ہیں گھر میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے بری چیز لیکن ہمت نہیں ہوتی کہ گھر والوں کو روک سکیں تو باہر والوں کو کیا روکیں گے تو یہ کام ہم نے چھوڑ دیا اس لیے ذلت آ گئی ہے اور اس کی اور بھی حدیثیں آتی ہیں کہ جو یہ کام چھوڑے گا تو ان پہ ذلت مسلط ہوگی اور بھی کئی چیزیں آتی ہیں عذاب آئے گا ان کے اوپر اہل کتاب ایمان لے آتے تو اس میں انہی کا بھلا ہوتا ان میں ایمان والے کم ہیں نافرمان زیادہ ہیں لیکن وہ تمہارا کچھ بڑا نقصان نہ کر سکیں گے ذلت ان کا مقدر ہو چکی ہے اللہ یہ کہ اللہ کی رسی کو تھام لے اور لوگوں کی پناہ میں آ جائے یعنی لوگوں سے بھی اچھا تعلق رکھے اور اللہ کی رسی کو بھی مضبوطی سے تھامے اللہ کے تمام احکام پر عمل کرے وہ اللہ کے غضب کے لپیٹ میں آ چکے ہیں اور محتاجی ان پر مسلط ہو چکی ہیں کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انکار کر رہے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے ان سنگین جرائم کی وجہ سے ان کی نافرمانی اور حد سے بڑھ گئی ہے لیکن اہل کتاب میں سب برابر نہیں ان میں کچھ نیکوکار بھی ہیں عبادت گزار بھی ہیں وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یعنی اسلام قبول کرتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں ان میں بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں وہ جلدی کرتے ہیں اکثر دیکھا گیا جو ریبوٹیٹ ہوتے ہیں وہ ہم سے زیادہ آگے آگے نیکی میں نکل جاتے ہیں اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں بہرحال اللہ کسی کی نیکی کی ناقدری نہیں کرتا جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ اس کی قدر دانی کرنے والا ہے جہاں تک کفار کا تعلق ہے ان کی اولاد یا دولت انہیں انجام بد سے نہیں بچا سکتی آگے فرمایا مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ غیروں کو اپنا ہمراز یا دلی دوست نہ بنائیں وہ چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ زبان سے اس قدر دشمنی کا اظہار نہیں کرتے جس قدر دل میں ان کے بکس و عداوت رکھتے ہوں یعنی زبان سے وہ باتیں نہیں کہتے ان کے دل میں بہت زیادہ بکس اور عداوت بھری ہوئی ہے دشمنی بھری ہوئی ہے سامنے میٹھی میٹھی بھی باتیں کریں گے وہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہوں گے منہ پر ایمان کی بات کریں گے تو پیٹ پیچھے غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے اور تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچے تو وہ بےحد خوش ہو جاتے ہیں اگر تم نے صبر کیا اور پرہیزگاری اختیار کی تو ان کے مکر و فریب تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تو صبر اور تقوا سے کام لیں رکو نمبر تیرہ ہے ون ہنڈریڈ ون سے لے کے ون ہنڈریڈ ٹوینٹی نائن تک جس میں غزب بدر میں کامیابی کی مثال اس کی بیان کی گئی ہے سب سے پہلے جو جنگ بھی تھی وہ غزو بدر تھی جنگ بدر کی جنگ تھی فرمایا تم غزو بدر کی حالات کو یاد کرو تم میدان جنگ کی طرف نکلے تو تمہاری کیفیت کیا تھی تمہارے پاس ساز و سامان نہیں تھا اور تم تعداد میں بھی بہت کم تھے بنسبت دشمنوں کے اس کے باوجود اللہ نے دشمنوں پر تمہیں فتح عطا کی تمہاری مدد کو غیب سے فرشتے بھیجے حالانکہ اللہ بغیر فرشتوں کے یعنی فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی مدد کر سکتا تھا لیکن یہ مدد بشارت کا ذریعہ تھی اور تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے اس کے لیے بھیجے گئے ورنہ فرشتوں کے بغیر بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے فتح و نصرت اللہ کے قبضے میں ہے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے یا ہلاک کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے پھر رکو نمبر چودہ ہے فورٹین نمبر آئے نمبر ون تھرٹی سے لے کے ون فورٹی تھری تک اس میں اہل ایمان کے لیے چند احکام دیے گئے ہیں اور کچھ بشارتیں خوشخبریاں دی ہوئی ہیں فرمایا گیا سود کی حرام کمائی نہ کھاؤ اور دوزک کی آگ سے بچو وہ کفر و انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے دوزک آگے فرمایا وہ ساری اولا مغفرت امر ربکم اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو بھاگو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان تک پھیلی ہوئی ہے اس کی طرف دوڑ لگاؤ کہاں جا رہے ہو اس طرف بھاگو وہ ان نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے کون نیک لوگ یہ وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں غصہ آتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو غصہ نہ آئے کسی چیز پر غصہ آتا ہے لیکن اس کو بھی پی جاتے ہیں بہت ہمت کا کام ہے یہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور احسان کے روش اختیار کرتے ہیں لوگوں سے احسان کرتے ہیں کسی سے احسان چاہتے نہیں بلکہ لوگوں پر احسان کرتے ہیں کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں اس گناہ پہ آڑے نہیں رہتے اور جان بوجھ کر برائی پہ اڑے نہیں رہتے یہی لوگ مغفرت اور جنت کے مستحق ہیں اور یاد رکھو تم سے پہلے کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں ذرا زمین پر چل پھر کر تو دیکھو کہ ان کا کیا انجام ہوا جا کر دیکھو فرون کا کیا انجام ہوا بڑے بڑے راجا مہاراجوں کا کیا انجام ہوا کہاں ہیں ان کے قلعے کیا حال ہے ان کے قلعوں کا ذرا چل پھر کر دیکھو کہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ یہ قرآن عام انسانوں کے لیے ایک واضح بیان ہے اگر کوئی ایک عام انسان پڑھتا ہے بس ایک بیان سمجھ کے پڑھتا ہے اور اللہ سے ڈرنے والے جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے یہ قرآن ہدایت اور نصیحت ہے تو ہدایت اور نصیحت کے لیے اس کو پڑھا کرو آگے فرمایا غزو عہد میں اگر تمہیں نقصان پہنچا ہے تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو زخمی ہوئے تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا ہی نقصان ہوا بلکہ تمہارے جو مخالف لوگ تھے دشمن لوگ تھے ان کو بھی تو زخم پہنچے ہیں ان کا بھی تو نقصان ہوا ہے تو تم نہ سستی کرو نہ غبگین ہو تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو سچے مومن ہو تو تم ہی غالب آنے والے ہو اور دن بدلتے رہتے ہیں کبھی خوشحالی آتی ہے اور کبھی بدحالی آتی ہے کبھی نقصان ہوتے ہیں کبھی نفے بھی ہوتے ہیں ان حالات سے اللہ کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو ممتاز و نمایاں کر دے ظاہر کر دے ان کو کہ کون اہل ایمان والے ہیں اور کون منافق ہیں تمہیں گواہ ٹھہرائے یا تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے یہ نقصان نقصان نہیں نہیں ہے ہے جو شہید ہو گئے وہ میں بلکہ ان کو شہادت کا درجہ ملا ہے مومنوں کو خالص کر دے یہ بھی ایک مقصد ہے اور کفار کو مٹا دے اس لیے کبھی کبھی مشکلات بھی آتی ہیں آگے فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو کہ امتحان و آزمائش کے بغیر جنت میں داخل ہو جاؤ گے کیا ہمیں سب ریڈی میڈ ملے گا آرام کی زندگی ہوگی ہماری کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہمیں جب کوئی غیر کوئی تانا دیتا ہے حجاب کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں کیا تکلیف کے بغیر آزمائشوں کے بغیر تم داخل ہوں گے جنت میں آزمائشیں آئے گی زبان سے بھی فزیکلی بھی آئے گی اور مینٹلی بھی ٹارچر کیا جائے گا تم تو خود شہادت کی موت مانگ رہے تھے سو اب تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تم خود کہہ رہے تھے کہ ہمیں شہادت کی موت دیتے اللہ اور جب یہ بات آ گئی تو تم ایسی باتیں کرنے لگی کہ یہ کیوں ہو گیا اتنی مشکلات مسلمانوں پر کیوں آئی رکو نمبر پندرہ ہیں آیا نمبر 144 سے لے کے 148 تک اس میں بتایا گیا ہے کہ ہر حال میں ایمان پر قائم رہنا مومن کی شان ہے کچھ بھی کوئی بھی حالت ہو تو بھی ایمان پہ قائم رہو ایمان سے نہیں ہٹو مرتد نہ ہو وما محمد اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین چھوڑ دوں گے یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے اس دنیا میں تو کیا تم دین کو چھوڑ دوں گے یہ سوال کیا گیا اگر خدا نخواستہ تم ایسا کرو گے تو اس سے اللہ کا کیا نقصان ہوگا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا نقصان تو تمہارا ہے یاد رکھو موت کے لیے ایک وقت معین ہے ایک دن ہر ایک کو ہی آنی یعنی ہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو ہم دنیا کے طالب کو دنیا اور آخرت کے طالب کو آخرت کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں اس لیے دونوں چیزیں مانگنے کہا گیا ہے نا ہمیں دنیا بھی مانگے آخرت بھی مانگے اس کے بھی نعمتیں مانگے تم سے پہلے اللہ والوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی یہ نہیں کہ تمہارے اوپر ہی تکلیفیں آ رہی ہیں ڈے ون سے لے کے کچھ نہ کچھ تکلیفیں آتی رہی وہ آرام کی زندگی نہیں گزار رہے تھے تم سے اور بہ نسبت تم سے زیادہ ان کو تکلیفیں پہنچی ہیں آج تم اللہ کا کلمہ آرام سے لے رہے ہو سامنے لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہو لیکن اس وقت صرف کلیمہ کہنا بھی کتنا مشکل تھا بڑی بڑی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی مگر وہ ہمت نہ ہارے انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی اور بزدل نہیں ہوئے وہ دشمنوں کے سامنے دبے بھی نہیں دب کے نہیں رہے کہ دشمن کی وجہ سے اپنا نام بدل دے اپنی داڑیاں منڈوا دیں اس طرح نہیں کہ اپنے حجاب اٹھا دے اس طرح انہوں نے نہیں کیا دشمنوں کے سامنے وہ دبے نہیں وہ رب سے دعا کرتے رہے اے ہمارے رب ہماری غلطیاں بخش دیں اپنے معاملات میں ہم سے جو زیادتیاں ہوئیں انہیں معاف کر دیں ہمیں ثابت قدم رکھ یا مقلب القلوب ثبت قلب اللہ دینک یہ بھی دعا سکھائی گئی ہمیں اور کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی بدلا دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلا تھا فرمائے گا اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے پھر رکو نمبر سولہ ہے آئے نمبر ون فورٹی نائن سے لے کے ون ففٹی فائیو تک جس میں غزب وحد کا ایک واقعہ اس سے عبرت لینے کے لیے کہا گیا ہے فرمایا کہ ایمان والوں کو دوبارہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ کافروں کا کہاں نہ ماننا وہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے اس کے بعد غزو وحد کے چند واقعات کے بارے میں اشارات ہیں اس سے پہلے کہ میں غزو وحد کے جو واقعات جو قرآن میں آئے وہ بیان کروں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے ڈائریکٹ اگر میں اسے پڑھوں ترجمہ پڑھوں تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں وہ میں ایک بار بتا دیتی ہوں اس کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کو وہ ساری آیتیں سمجھ میں آئے گی صرف ایک ہی حدیث سناؤں گی یہ صحیح بخاری میں آتا ہے اور برا بن عازب نے یہ روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ وحد کے موقع پر تیر اندازوں کو یعنی جو آرچرس ہیں ان کو ان کے پچاس آدمیوں کا افسر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید کر دی ان تیر اندازوں کو کہ اگر تم یہ بھی دیکھ لو کہ پرندے ہم پر ٹوٹ پڑے اتنی تکلیف ہمیں ہو رہی ہے اور جنگوں میں ہمارے اوپر پرندے بھی ٹوٹ پڑے یعنی پرندے کب ٹوٹتے ہیں کب آتے ہیں جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کو نوچنے کے لیے آتے تم اگر یہ تک دیکھو پھر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا ان کو ایک جگہ معین کیا گیا تھا کہ تمہیں یہیں پہ کھڑا رہنا ہے یہیں سے بالکل ہٹنا نہیں ایون ہمیں ہم مرنے کے بعد ہمارے گوشت کو پرندے ہی کیوں نہ نوچے تمہیں یہاں سے اس وقت تک ہٹنا نہیں جب تک میں نہیں کہوں پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹو اگر پرندے ہم پہ ٹوٹے جب تک میں تم لوگوں کو کہلانا بھیجو کہ یہاں سے ہٹنا ہے اسی طرح اگر تم یہ دیکھو کہ کفار کو ہم نے شکست بھی دے دی وہ ہار گئے بھاگ گئے اور انہیں پامال کر دیا ان کو ہٹا دیا وہ بھاگ چکے ہیں اور ہم جیت گئے پھر بھی یہاں سے نہ ٹلنا یہاں پر ہی کھڑے رہنا وہ جو پچاس لوگ تھے ان کو کہا گیا تھا پھر اسلامی لشکر نے کفار کو شکست دی اب انہوں نے دیکھا کہ مومن تھے انہوں نے جو کفار تھے ان کو شکست دے دی ہے برا بن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں نے مشرق عورتوں کو دیکھا کہ تیزی کے ساتھ بھاگ رہی ہے کیونکہ وہ شکست ہونے کے بعد بھاگنے لگے ایون عورتیں جو تھیں ان کی بھاگ رہی تھی اور ہم نے دیکھا کہ ان کی جو پائل ہے پازیب جسے کہتے ہیں پائل جو لیگ کے اندر پہنتے ہیں نا کچھ رنگ ہوتی ہے وہ اور پنڈلیاں دکھائی دے رہی تھی اتنا کپڑے اٹھا اٹھا کر بھاگ رہی تھی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے کہا کہ غنیمت لوٹو اب یہ جو تیر انداز تھے انہوں نے دیکھا کہ اب تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ جیت گئے ہم جیت گئے تو اب یہ کرو کہ جو غنیمت کا مال ہے وہ لوٹنا شروع کر دو اے قوم غنیمت تمہارے سامنے ہے وہ کہنے لگے غنیمت کا مال تمہارے سامنے ہے تمہارے ساتھی غالب آ گئے ہیں اب ڈر کس بات کا ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ جیت گیا تو چلو غنیمت کا مال ہم لوٹ لیتے ہیں اس پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ کیا جو ہدایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی تم اسے بھول گئے انہوں نے کہا تھا نا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہ ہٹو لیکن وہ لوگ اسی پہ اڑے رہے انہوں نے کہا نہیں غنیمت کا مال لوٹنا ہے کہ دوسرے اصحاب کے ساتھ غنیمت جمع کرنے میں شریک رہیں گے وہ اس پہ اڑ گئے جب یہ لوگ اکثریت انہیں اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے تو پھر ان کے منہ کافروں نے پھیر دیے یعنی جو کافر جا رہے تھے انہوں نے ٹرن لیا پھر سے انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو غنیمت لوٹنے میں لگے ہوئے تو واپس پلٹ گئے اور مسلمانوں کو شکست زدہ پا کر بھاگتے ہوئے آئے تاکہ ان سے پھر سے لڑائی کریں یہی وہ گھڑی تھی جس کا ذکر یہ جو سورہ عال عمران کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا آیا نمبر ون ففٹی تھری میں جو آیا ہوا ہے اس عیدون ولا تلون کہ جب تم سب پہاڑ پر چڑھ جا رہے تھے اور آپ وسلم پلٹ پلٹ کے آواز دے رہے تھے ان کو پکار رہے تھے تو یہی آیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پیچھے کھڑے ہو کر بلا رہے تھے اسی سے یہی مراد ہے تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ اصحاب کے سوا کوئی اور باقی نہیں رہا یعنی صرف بارہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے باقی سب غنیمت کا مال لوٹنے چلے گئے آخر ہمارے ستر آدمی شہید ہو گئے اسی جنگ میں کیونکہ دشمن واپس آ گئے اور انہوں نے مومنوں کو شہید کیا ستر آدمی شہید ہو گئے اب بدر کی لڑائی میں کیا ہوا تھا بدر کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مشرقین کے ایک سو چالیس آدمیوں کا نقصان کیا تھا یعنی ون ہنڈریڈ فورٹی لوگوں کو نقصان ہوا یہاں ستر لوگ شہید ہوئے اوکے وہ میں ستر ان کے قیدی تھے جس میں نقصان ہوا تھا بدر کے وقت وہ تھے ستر قیدی تھے اور ستر مقتول تھے تو اس طرح سے ہوا تھا تو یہ آپ اسٹوری یاد رکھیں اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ جب عہد کے وقت صحابہ جا رہے تھے اس میں کچھ منافقین بھی شامل تھے تو جو منافقوں کا جو سردار تھا اس نے کچھ بہانے بازیوں سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ واپس کر لیا تھا تو چند ہی لوگ باقی رہے تھے جو جنگ کے لیے نکلے تھے یعنی راستے سے ہی وہ لوگ نے ٹرن لے لیا وہ لوگ اپنے گھر واپس چلے گئے اس میں جو تھے وہ منافقین لوگ تھے یہ جو سہارا میں نے جو بتائی ہوں اس سین کو اپنے ذہن میں رکھے انشاءاللہ اب آگے کی ساری آیت آپ کو سمجھ میں آئے گی تو اس میں غزب وحد کے چند واقعات کی طرف اشارہ ہے مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ وحد میں اپنا وعدہ پورا کر دیا تم کو فتح ہوئی تھی پہلی والی فتح مگر تم نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی ایک حکم کو نہیں مانا سارے حکم کو مانا صرف ایک حکم کو نہیں مانا کہ وہاں سے نہ ہٹو تم ہٹ گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمہیں مصیبت ہوئی اور دکھ پہنچا بہت سارا نقصان ہوا شہید کیے گئے مسلمان مگر دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر اس شکست کے بعد اطمینان نازل فرمائی ایک بارش نازل کی گئی جس میں ان کو ایک اونگ آئی وہ سو گئے اور پھر اس کے بعد ان کو فتح بھی ملی یہ کتنی بڑی مہربانی تھی بعض لوگ کہنے لگے کہ اگر مسلمان ہماری بات مان لیتے جو منافقین تھے وہ کہنے لگے ہماری بات کیوں نہیں ماننے واپس آ جانا تھا نا اگر بات مان لیتے تو قتل نہ ہوتے اوہد کے میدان میں جاتے ہی نہیں خوب سن لو تم گھروں میں پڑے رہتے تب بھی جن کا قتل طے کر دیا گیا تھا وہ کیسے بچتے ان کو موت گھر میں بھی آ جاتی کیونکہ موت سے فرار نہیں جس کی موت جبانی ہے وہ آ کر ہی رہے گی ان کو تو مقام شہادت تک پہنچا ہے جو لوگ شہید ہو گئے ان کو شہادت کا مقام ملا ہے یہ بڑا درجہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے قصور معاف کر دیے وہ بہت بخشش کرنے والا اور بردبار ہے رکو نمبر سیونٹی اور آیا نمبر ون ففٹی سکس سے لے کے ون سیونٹی ون تک جس میں اللہ تعالیٰ کے دو احسان کے بارے میں بتایا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور شہادت کے دارا جات کے بارے میں بتایا گیا ہے فرمایا ایمان والوں اللہ کے راہ میں شہادت بڑی نعمت ہے اس کو برا نہیں سمجھے کہ کوئی لوگ شہید ہو گئے مسلمان شہید ہو گئے قتل کیے گئے یہ بڑی نعمت ہے شہادت کی نعمت اس پر پچھتانے کی کیا ضرورت اس پر تمہیں بخشش ملے گی اور رحمت یہ وہ مقام ہے جو دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے اور آگے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہاری طرف نرم مزاج والا نبی بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاج تھے اتنی نافرمانی کرنے کے باوجود یعنی وہ لوگ ہٹ گئے پھر بھی نرم مزاج انہوں نے اختیار کی ڈانٹا پیٹا نہیں بلکہ نرمی سے کام لیا ایسا کون کر سکتا ہے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اتنا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ آپ ان کے قصور معاف کر دیں انہوں نے غلطی کی نا تو آپ ان کو معاف کر دیں اتنی بڑی غلطی کی بہت بڑی غلطی تھی لیکن پھر بھی تم انہیں معاف کر دو کیونکہ اس میں ان کی بدنیتی کا کوئی دخل نہیں تھا ان کی کوئی غلط نیت نہیں تھی انہیں یہ احساس ہوا کہ شاید فتح ہو گئی اس لیے انہوں نے ایسا کیا کوئی غلط خیال نہیں تھا ان کے دلوں میں آپ ان سے مشورہ کر لیا کرو مسلمانوں سے مشورہ کرنے کا کہا گیا ہے نبی رہ کے بھی مشورہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم کسی سے مشورہ کرنے ہچکچاتے کہ ہم چھوٹوں سے کیسے کریں ہم دوسروں سے کیسے کریں مشورہ ہر چیز میں کیا کرے اس لیے ہی استخارہ کی نماز ہمیں سکھائی گئی ہے اور وہ برکت والی ہوتی ہے جو مشورہ کر کے جو کام کریں گے نا برکتوں والا کام ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک مشورہ کرنے کہا گیا تو مسلمانوں سے مشورہ کیا کرو لیکن کسی بات کا جب عزم کر لیں پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کر کے عمل کریں ویسے بھی ہم استکارہ جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پہلے مشورہ کرتے ہیں پھر استکارے کی نماز پڑھتے اس کے بعد استخارے کی دعا پڑھتے ہیں ہم اور پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ کام شروع کر دیتے خواب آنے کا ویٹ نہیں کرتے یا کچھ اور ویٹ نہیں کرتے بلکہ پھر اپنا کام شروع کر دیتے تو اللہ پر بھروسہ کر کے عمل کیا کرو پھر مسلمانوں کو یاد دلایا گیا یہ نہ بھولو کہ اصل مدد اللہ کی مدد ہے وہ مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اللہ کی مدد شامل ہونی چاہیے اور وہ مدد کرنا چھوڑ دے تو کوئی تمہارا مددگار نہیں ہو سکتا اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ان کے درمیان انہی میں سے نبی بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات سناتا ہے کتاب یعنی قرآن کی اور حکمت سکھاتا ہے حدیثیں بھی سکھاتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے شرک سے پاک ہر گندگی سے پاک اور آگے فرمایا جو مصیبت جنگ احد میں آئی اس میں ایک تو تقدیر کا دخل تھا یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اتنے لوگ شہید ہوں گے موت ویسے بھی شہادت ہو یا کوئی بھی موت ہو وہ کسی نہ کسی بہانے سے ہی آتی ہے نا اکثر تو یہ تقدیر کا دخل تھا تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ انہیں یہ بڑا درجہ شہادت کا درجہ ملنے والا ہے دوسرے تمہارے بعض بے تدبیروں کی وجہ تھی کہ تمہاری جو تدبیر تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی تم نے نافرمانی کی تھی تم نے حکم نہیں مانا یہ بھی ایک وجہ تھی مصیبت آنے کا تو سوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی کی اور اس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا ہم کتنی نافرمانیاں کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیے وہ اپنی طرف سے نہیں دیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتے تھے وہی وہ ہمیں بتاتے تھے یاد رکھو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا زندہ ہے ان کے بارے میں یہ خیال نہ کرنا کہ وہ مر گئے ہیں وہ مرے نہیں تو میں نہیں پتا وہ کس طرح زندہ ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان کو سبز رنگ یعنی جو گرین کلر کے پرندے ان کی شکل میں ان کی روحوں کو رکھا جاتا ہے اور وہ جنت کی نعمتیں بھی کھاتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں اور وہ عرش کے سائے کے نیچے جو کندیلیں لٹکی ہوئی ہیں کندیلوں میں پھرتے رہتے ہیں تو اس طرح کی حدیث آتی ہیں تو کس طرح ہے ہم نہیں معلوم کر سکتے لیکن حدیث ملتی ہے ہمیں انہیں مردہ نہ کہو وہ تو اپنے رب کے فضل و انعام پر خوش ہیں اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں دے رہے ہیں تو انہیں مردہ نہ سمجھو شہید زندہ ہے کس طرح ہے اس کا ہمیں نہیں پتا ہوتا لیکن حدیثوں سے پتہ چلتا ہے اوکے رکو نمبر اٹھارہ ہے آیا نمبر ون سیونٹی ٹو سے لے کے ون ایٹی تک جس میں اہل ایمان کا امتحان اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ان کے جو دراجات ہیں اس کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عہد کے دن تکلیف پہنچی اور مشرقین واپس چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف ہوا کہ کہیں دشمن واپس نہ آ جائے اور اٹیک نہ کرے تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کون ہے جو ان کافروں کا تعاقب کرے ان کا پیچھا کرے کیونکہ یہ ڈاؤٹ تھا کہ وہ واپس آئیں گے اٹیک کرنے کے لیے آپ سوچے کہ عہد کے وقت سارے صحابہ زخمی بہت زیادہ زخمی تھے جن مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبے کہا اس کے باوجود کہ وہ زخمی تھے اس کے باوجود وہ زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے کہا ہم سب تیار ہیں میں نے سوچے کہ کیا سین ہوگا کہ اتنے زخمی ہونے کے باوجود پھر سے لڑائی کرنے جنگ کے لیے تیار ہو گئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر ہے بہت بڑا اجر ہمیں تھوڑا سر درد ہوتا ہے تو ہم اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں زخم لگے ہوئے ہیں جنگوں کے زخم سوچے کس طرح سے ہوتے اور وہ تیار ہو گئے لبیک کہاں ہم تیار ہیں پھر سے جنگ کرنے کے لیے مومنوں کو کفار کے لشکروں سے ڈرایا گیا کہ دیکھو کفار ابھی آنے والے ہیں تم پہ اٹیک کرنے والے ان کو ڈرایا جا رہا تھا حالانکہ وہ زخمی تھے اور ان کو ڈرایا جا رہا ہے لیکن خوف کے بجائے ان کے ایمان اور توکل میں اور اضافہ ہوا وہ سب کہنے لگے حسب اللہ و نعم الوکیل ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے تو اس سے ہمیں بھی سبق لینا ہے کہ تکلیف کے باوجود بھی ہمارا کام نہیں چھوڑنا ہے کافر اہل ایمان کا یا اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کو آخرت کی ہر نعمت سے محروم کر دیا انہیں کوئی نعمت آخرت میں نہیں ملنے والی ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے البتہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس حال میں نہیں چھوڑنا چاہتا کہ پاک اور ناپاک میں تمیز نہ کرے یعنی جو عہد میں آنے والے تھے اس میں کیا تھے منافق بھی شامل تھے نا منافق کیا ناپاکی تو ناپاک کو الگ کر دے اور جو پیور تھے وہ جنگ کے لیے چلے گئے تو اللہ اس حال میں نہیں چھوڑنا چاہتا کہ پاک اور ناپاک میں کوئی تمیز ہی نہ ہو اشارہ وحد کی طرف ہے اور ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے اب جو منافق تھے وہ چلے گئے اور پھر جو خالص مومن بندے تھے وہ نکل پڑے جگ کے لیے تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان پکا رکھو پختہ رکھو اگر تم ایمان پر قائم رہے اور پرہیزگاری اختیار کی تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے رکو کا خاتمہ اس ارشاد پر ہوا ہے کہ بخیل جو ہوتا ہے بخیل یعنی کنجوس جو ہوتا ہے کنجوسی کرتے ہیں نا بخیل اللہ کے راستے میں مال کے بخل سے خوش نہ ہو وہ بخیلی ہی کرتے نا کنجوسی کرتے خوش ہوتے کہ ہمارا مال بچ گیا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں اپنا مال بچا کے رکھنا ہے ہمارے وارثوں کے کام آئے گا وہ خوش نہ ہو اس بات پر وہ یہ نہ سمجھے کہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے بلکہ برا ہے ان کے لیے برا جلد ہی قیامت کے دن اس بخل کیے گئے مال کا توق انہیں پہنایا جائے گا وہی مال جس کی وہ بخل کرتے تھے سونا ہو پیسہ ہو جو بھی ہو اس کا توق بنا کے ان کو پہنایا جائے گا اس کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے جو بخاری میں آتی ہے اس میں یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے دیکھیں زکوٰۃ آپ سوچے کس کس نے ادا نہیں کی ہر عورت کے پاس کچھ نہ کچھ سونا ہوتا ہے اس کی کچھ زکوٰۃ ہوتی ہے تو زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے یعنی سانپ ہوگا گنجا سانپ اور اس کی آنکھیں ہوں گی جس پہ کیا ہوں گے دو کالے نقطے ہوں گے ڈاٹس ہوں گے اور اس کا قیامت کے دن اسے توق پنایا جائے گا وہی مال کو کیا کیا جائے گا سانپ کی شکل دی جائے گی جس کی زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں نصاب تک پہنچ جاتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتے ہاں نصاب تک نہیں پہنچا وہ الگ بات ہے لیکن نصاب تک پہنچ جائے اور وہ نہ دے تو پھر کیا کیا جائے گا وہی مال کو سانپ گنجش کی شکل میں لایا جائے گا اور اس اس کا توق جائے گا اسے اسے وہ کے کے منہ دونوں کناروں سے پکڑے گا وہ سانپ اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں جو تو جمع جمع کر کے رکھتا تھا نا وہی میں ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو میں بھی پڑھ رہی تھی ولا یا الزین یب خلون آتا ہو ہو خیر الحم بل شر الحم یہی آیت انہوں نے تلاوت کی کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے بہتر ہے جو جمع کر رہے ان کے لیے یہ برا ہے اس کا توق پہنایا جائے گا ان کو تو آج ہی دیکھے کس کس نے ابھی تک اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی آج ہی دے دے ورنہ یہ وقت نہ دیکھنا پڑے بہرحال زمین و آسمان کا وارث اللہ ہے یہ جو تم مال جمع کر رہے کیا ہے وہ ایک دن مٹنے والا ہے کہاں جانے والا ہے وارثوں سے وارث ہو اس کے وارث اس کے وارث آخر جب دنیا ختم ہوگی تو کیا ہوگا آخر وہ اسی کی طرف لوٹے گا جس کا تھا تو زمین و آسمان کا وارث اللہ ہے تم نہیں ہو یہ مال ان قریب ان کے گلے کا توگ بنے گا اللہ تعالیٰ ہر عمل سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو جو چھپا رہے ہو اور جو ہیلے بازیوں سے تم زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو تو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے کیا ہیلے بازیاں چل رہی ہے تھوڑے ٹائم کے لیے کسی کو گفٹ کر دیتے لے لے میرا وقت آئے گا نا زکوٰۃ کے اس سے پہلے پہلے مجھے دے دینا تو یہ سارے ہیلے بازیاں اللہ دیکھ رہا ہے رکو نمبر نائنٹین ہے آیا نمبر 181 سے لے کے 189 تک اس میں صورت کا خلاصہ ہے اور چند دعائیں آئی ہوئی ہیں بتایا گیا کہ اسلام کی شروعات کا جو زمانہ تھا وہ تنگی اور سختی کا زمانہ تھا مال کی بھی کمی تھی لوگوں کی بھی کمی تھی ان دنوں میں اللہ کے راستے کے لیے مال کی ضرورت پیش آتی رہتی تھی یہود کہتے جب مال مانگتے تھے مسلمان کے مال دے دو اللہ کے راستے میں تو یہود کیا کہتے ہیں کہیں پہ یہود کا آیا ہوا ہے کہیں منافق کا آیا ہوا ہے لیکن زیادہ تر مفسرین نے یہود کے بارے میں بتایا ہے یہود کہتے ہیں کہ یہ جو بار بار اللہ کے نام سے مانگا جا رہا ہے کیا اللہ محتاج ہو گیا ہے اور نعوذ باللہ وہ کہتے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہے کتنی بدتمیزی کرتے تھے ذرا بھی انہیں شرم نہیں آتی تھی ایسی بات کرنے کے لیے ان کو فرمایا گیا کہ تم تو اپنے نبیوں کو بھی قتل کرنے سے باز نہ آئے آج اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں کہ یہ پیسہ کیوں مانگ رہے کیا یہ ساری چیزیں جو تم اعتراض کر رہے ہو یہ کوئی نئی بات نہیں تم نے تو بہت بڑا بھی کام کیا ہے نبیوں کو قتل کیا ہے ان کے پلاننگ بھی کیے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے کیا کہہ رہے فقیر کس کو کہا جا رہا ہے اور مالدار کس کو کہا جا رہا ہے اور قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا کہ آپ جلنے کا عذاب چکو ایسے لوگ ایسے ہی عذاب میں مبتلا ہوں گے آگے فرمایا گیا 185 سے 186 ایٹی سکس آیا نمبر تک اسی رکو کے اندر ہر کوئی موت کا مزاق چکھنے والا ہے کل نفس ذائقت الموت کوئی بھی شخص ہو اسے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے وہ بھولے نہیں اپنی موت موت کو کو کوئی بھی اپنی بھولے نہیں بے شک قیامت کے دن تمہارے پورے پورے اجر دیے جائیں گے پھر جسے آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے یہ جو بھی تمہارے پاس دنیا کی زندگی کا سامان ہے وہ سب دھوکے کا سامان ہے چند دنوں کا سامان ہے البتہ تمہیں تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں ضرور ضرور آزمایا جائے جائے گا گا آزمائش ہوگی امتحان تمہارے مالوں کے ساتھ بھی اور تمہارے جانوں کے ساتھ بھی اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی یعنی یہود اور نسارا اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا جو مشرق ہیں کافر ہے ضرور تکلیف دینے والی باتیں سنو گے تم کو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں تمہارے سامنے کریں گے یا تمہارے پیچھے کریں گے جس سے تم کو تکلیف ضرور ہوگی یہ پہلے ہی پتہ گیا آج تھوڑی تکلیف کی باتیں کوئی کرتا ہے تو جھٹ سے بزدلی دکھانا شروع کر دیتے ہیں اور اگر تم صبر کرو اور تقوا اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے اگر تم یہ کام کرو تقوا اختیار کرو اور صبر کرو تو ہمت والے ہو تم یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہیں جو مشرق ہے یا اہل کتاب ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات نہ کرے جو تمہیں ٹھیس پہنچے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچے تمہیں تکلیف ہو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیے تھے کہ وہ حق کو ضرور لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور لوگوں سے چھپائیں گے نہیں یہ کیوں بتایا جا رہا ہے آج ہمیں کیونکہ ہم بھی چھپا رہے ہیں نا لوگوں سے بتاتے نہیں اور یہ بات ہمارے اپنے بھی پوچھتے ہیں مسئلے مسائل تو چھپا لیتے ہیں کہ کہیں ان کو برا نہ لگے لیکن انہوں نے ہر عہد و پیمان کو پیٹ پیچھے ڈال دیا انہوں نے چھپایا سچائی کو حق کی بات کو بیان بھی نہیں کیا لوگوں کے سامنے اور وہ اس پر خوش ہوتے اس بات پر اور چاہتے ہیں کہ ان کے ان کاموں پر بھی تعریف کی جائے جو انہوں نے کی ہی نہیں نہیں کی اس پہ بھی تم تعریف کرو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے سورہ عال عمران کے لاسٹ رکو جو ٹوینٹی نمبر والا رکو ہے آیا نمبر ون نائنٹی سے لے کے ٹو ہنڈریڈ تک یہ لاسٹ رکو ہے اوکے یہ لاسٹ آیات آئیں گی ٹو ہنڈریڈ تک اس میں مومنوں کی بے ساختہ جو دعا ہے وہ آتی ہیں دعا کی گئی اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس صورت میں بہت ساری دعائیں آئی ہوئی ہیں اور بہت بہترین دعائیں ہیں پڑھا کرے کبھی حق کی پہچان کا سر چشمہ یا ذریعہ یا سورس جو ہے وہ ذکر اور فکر ہے اللہ کا ذکر بھی کرے اور غور و فکر بھی کرے ذکر و فکر سے غفلت دور ہوگی جو غفلت ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے اور حق کی پہچان کے دروازے کھل جاتے حق سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کو غور و فکر سے اہل ایمان کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پہ سائٹس پہ اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اے ہمارے رب یہ سارا نظام کائنات بیکار نہیں باطل نہیں تو نے پیدا کیا تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے کہ یہ رسوائی کا مقام ہے اس سے ہمیں بچا لے اے ہمارے رب ہم نے ایمان کی دعوت کی منادی سن لی جو پکار رہا تھا ایمان کے لیے ہم نے سن لیا سو ہم ایمان لے آئے ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے ہم میں بہت برائیاں ہیں اللہ ان برائیوں کو دور کر دے ہمارا خاتمہ نیک و کار کے ساتھ کر دے نیک لوگوں کے ساتھ ہم کو اٹھا لے اے ہمارے رب تو نے اپنے نبی سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ ہمیں عطا کر دے تاکہ قیامت کے دن ہم رسوا نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا کو سننے والا ہے یہ نہیں سمجھے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی اللہ ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے اللہ قریب ہے ہمارے شہ رقص سے بھی زیادہ قریب زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرے اللہ کا قانون ہے کہ وہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا بس جو لوگ راہ حق میں مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں وہ یقین رکھے کہ ان کے اعمال کے جو پھل ہے ثمرات ہے ان قریب ان کو حاصل ہونے والے ہیں آیا نمبر 96 سے لے کے 200 تک سورت کے خاتمہ جو ہے اس میں سورت کے تمام جو بیانات ہیں نا اس کا خلاصہ ہے 96 سے لے کے 200 تک اس میں کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہے دیکھیں پہلی بات بتائی گئی ہے کہ حق کے دشمن قرآن کی دعوت کے خلاف کتنی ہی کوششیں کر لے اور بظاہر کتنے ہی کامیاب تمہیں نظر آئے بلاخر ہونا یہ ہے کہ اسلام غالب ہوگا علیہ السلام آنے والا ہے نا کیا ہوگا اسلام غالب آنے والا ہے اسلام کو کامیابی ہونے والے سب مسلمان ہونے والے ہیں پھر دوسری بات کیا ہے اہل کتاب کی جو جماعتیں اسلام کا مقابلہ کر رہی ہے آج ان سب کے لیے بلاخر نامرادی ہے اور تباہی ہے البتہ جو لوگ سچائی کی راہ اختیار کر لیں گے ان کے لیے کوئی کھٹکا نہیں وہ نیک کاموں کا اجر ضرور پائیں گے اللہ سے امید رکھے اور اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ خلاف نہیں کرتا ان کے لیے اللہ کی طرف سے مہمانی بھی ہوگی اللہ کے مہمان بن کے جائیں گے تو کیسی مہمانی ہوگی ہاں پھر ٹو ہنڈریڈ جو آیت آئی ہوئی ہے لاسٹ والی آیت وہ بھی خلاصہ ہے لیکن اس میں خاص بات کیا ہے کہ ٹو ہنڈریڈ آیت میں اللہ نے کامیابی کی جو پانچ صفات ہے یا پانچ اصول ہیں وہ بیان فرمائیں کیا اصول ہے اس کو غور کریں اور اسے کرنے کی کوشش کریں پہلا اصول آئے ایمان والو پہلی شرط کیا ہے ایمان لاؤ ایمان کا تقاضا دوسرا ہے صبر کرو یعنی صبر کرو انفرادی طور پر ثابت قدم رہو انفرادی اکیلے انڈیویجولی بھی صبر کرو پھر تیسری چیز آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو یعنی اجتماعی طور پر کلیکٹیولی اجتماعی طور پر صبر کا دامن تھامے رکھو چوتھی چیز ہمیشہ حالات سے نمٹنے کے لیے تیار رہو حالات برے آئیں گے اس سے نمٹنے کے لیے تیار رہو اور پانچویں چیز اللہ کا تقوا اختیار کرو متقی بنو پرہیزگار بن جاؤ یہ پانچ خصوصیات جس میں ہوگی وہ کامیاب ہوگا اسے کامیابی حاصل ہوگی تو یہ سورہ سورہ آل عمران یہاں پر دعا پر ختم ہو رہی ہے اور یہ جو خلاصہ تھا وہ ہم نے دیکھے کہ لاسٹ آیات میں پورے سورے کا خلاصہ کیا گیا ہے اب نئی سورہ اسٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے اوکے جوس فور ہے اور سورہ نمبر بھی فور چار نمبر کی سورہ آتی ہے سورہ نسا سورہ نسا میں ٹوٹل چوبیس رکو ہے ٹوینٹی فور رکو اور آیات 176 ہے مدنی صورت ہے نسا کا کیا مطلب ہوتا ہے عورتیں فیمیلز جو ہوتی ہیں عورتیں کے لیے آتا ہے اور امراتن کی جمع ہے یہ امراتن ایک عورت کے لیے کہا جاتا ہے اور نسا بہت ساری عورتیں تو سورت کا جو نام ہے اس سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ سورت کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ عورتوں کے مسائل پہ مشتمل ہے اس میں زیادہ تر عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اس کے علاوہ دوسرے کئی مضامین بھی ذکر ہیں خصوصاً جنگ اور اس کے متعلق کچھ احکام دیے گئے ہیں وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ اس کے اندر تو پہلا رکو ہے آیا نمبر ون ٹو ٹین تک اور اس میں نکاح کے بارے میں بتایا گیا ہے اور پلس تقسیم وراثت وراثت کی جو تقسیم ہوگی وہ کس طرح ہوگی اللہ کا ارشاد ہے اے لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے سب کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا یعنی ہم سب آدم اور ہوا علیہ السلام کی اولادیں ہیں آدمی ہو یا عورت ہو سبھی کے سبھی کس کی اولادیں ہوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی تمہارے قرابت داری اور رشتہ داری کا احترام قائم رکھنا چاہیے یعنی تم سبھی کو اس وجہ سے کہ تم ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہو تو تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اپنے قرابت دار اور رشتہ داروں کا احترام کرو یتیموں کے حقوق ادا کرنا بڑی ذمہ داری کی بات ہے ان کے حقوق کی ذمہ داری پوری کرو اگر تم نے لی ہے تو طاقتور سرپرست اپنے رشتہ دار یتیموں کا مال ہڑپ کرنے کی تدبیریں ہرگز نہ کریں اکثر یہی ہوتا ہے کہ جو یتیم ہوتے ہیں ان کے چچا یا کوئی بھی جو سرپرست ہوتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ یتیم کا مال ہم پہلے ہی کھا لیں اس سے پہلے کہ وہ بڑے ہو جائیں انصاف پر قائم رہ سکتے ہو تو چار عورتوں تک نکاح کی اجازت ہے چار سے زیادہ نہیں اگر انصاف کرنے کی ہمت نہ ہو انہیں چار عورتوں میں انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی نکاح کر لیں کیونکہ چاروں کو ویسے ہی انصاف دیا جائے گا اور عدل سے کام لیا جائے گا عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کریں وہ خود اپنی مرضی سے چھوڑ دے تو دوسری بات ہے وارث مال کو نادان یتیموں کے ہاتھوں میں نہ دیں جو ابھی یتیم ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے حوالے ان کا مال نہ کریں یتیم جب سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کا مال ان کے سپرد کر دیں کوئی سرپرست یتیم کے بڑے ہو جانے کے اندیشے سے اس کا مال اور جائیداد اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہی ٹھکانے لگا دینے کی کوشش نہ کرے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور پھر اس کے جو سرپرست ہوتے ہیں جنہوں نے رسپانسبلٹی لی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ مال کھا جاتے ہیں یہاں تک کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ملتا وراثت میں مردوں اور عورتوں کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں اب اسی حساب سے وراثت کی تقسیم ہوں گی جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے تو اسلامک رول کے اکارڈنگ ہمیں وہی وراثت کی تقسیم کرنی ہے جیسے اللہ نے کہا ہے کبھی ہمیں سمجھ میں آئے بات یا نہ آئے پھر بھی اسی طرح سے اس کے حصے ہوں گے وراثت کی تقسیم کے وقت اگر غیر حصے دار مسکین یا یتیم وغیرہ آ جائے تو وارث باہمی مشوروں سے ان کو کچھ نہ کچھ اپنے مال سے دیں اب یہ ہوتا ہے کہ وراثت کی تقسیم ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی سامنے آ جاتا ہے کوئی غریب کو پتہ چلتا ہے مسکین کو پتہ چلتا ہے یا کوئی یتیم وہاں پر پہنچ جاتے دیکھنے کے لیے تو ان کو کچھ نہ کچھ آپ لوگ دیا کرو لیکن مشورے سے سب لوگ راضی ہو جائیں تو یتیموں کا حق مارنے والے ڈرے کہ ان کے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں یعنی ان کے بدلے یہ جو یتیم ہیں ان کے بدلے تمہارے اپنے بچے یتیم ہو سکتے تھے تو پھر تم کیا چاہتے تھے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ ملے وہ بھی تو یتیم ہے کسی کے بچے جیسے تمہارے بچے ہیں جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں تو ڈرنا چاہیے یتیموں کا مال بالکل نہیں کھانا چاہیے بلکہ ان کو دینے کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ ان کو ملے رکو نمبر دو ہیں آیا نمبر الیون ٹو فورٹین تک اس میں تقسیم وراثت وراثت کی جو تقسیم ہے انہریٹنس کے بارے میں اور میراث کے کچھ احکام دیے گئے ہیں مرنے والے کا ترکہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ پہلے اس کے مال میں سے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا یعنی اسی کے مال سے لے کر اس کے کفن وغیرہ کے لیے جو بھی خرچہ ہوگا وہ نکالا جائے گا لیکن اگر کوئی رشتہ داروں میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں اس کا خرچہ کروں گا تو پھر وہ بات الگ ہے پھر اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے وراثت کی تقسیم جلدی نہیں کی جائے گی پہلے کیا ہوگا اس کے کفن دفن کا خرچہ اسی میں سے نکالا جائے گا اگر کوئی اور نہیں کر رہا ہے تو اور پھر اس نے اگر کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس کا قرضہ جن جن سے لیا ہے اس کو ادا کیا جائے گا پھر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوگی تو وہ وصیت میں سے کل مال میں سے ون تھرڈ وصیت کیا ہے تو اس میں سے دیا جائے گا نے وصیت کو بھی پورا کیا جائے گا کیونکہ وصیت جو ہے ون تھرڈ مال میں سے کی جاتی ہے اس سے زیادہ نہیں اور وہ بھی بہت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ون تھرڈ بھی جو دے رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں تو اس سے زیادہ وصیت نہیں کی جائے گی مال میں سے تو اگر اس نے وصیت کی ہوگی جو بھی ہے مسجد کے لیے یا کسی اور نیکی کے کام کے لیے تو وہ وصیت پوری کی جائے گی اس کے بعد وراثت ان اصولوں کے تحت تقسیم ہوگی یہ سب ہونے کے بعد پہلے کفن دفن کا خرچہ نکالنا ہے پھر اس کے بعد اس کے قرضے سب ادا کرنے ہیں جس جس کا اس نے قرضہ لیا تھا اور پھر اس کے بعد وصیت پوری کرنی اور لاسٹ میں یہ ہوگا کہ وراثت کے اب تقسیم ہوگی اچھا ایک بات یاد رکھے اگر سارا پیسہ قرضہ چکانے میں چلا گیا تو پھر وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا یہ یاد رکھیں اب تقسیم کیسے ہوگی مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہیں اگر میت کے وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی یعنی ٹو تھرڈ دیا جائے گا اگر ایک لڑکا ایک لڑکی ہے تو لڑکے کو دو حصہ لڑکی کو ایک حصہ اگر ایک سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو انہیں ٹو تھرڈ میں سے دیا جائے گا اور اگر ایک لڑکی ہی وارث ہے ایک اکلوتی لڑکی ہے تو اس کو پھر آدھی جائیداد ملے گی ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا ون بائی سکس پارٹ ملے گا دونوں کو ماں کو بھی اور باپ کو بھی اب اس میں دیکھیں کہ ماں کو بھی سیم مل رہا ہے اور باپ کو بھی سیم مل رہا ہے اوکے تو یہ غور کریں اور اگر بیوی مر جائیں اور اس کی اولاد ہو تو شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا ون بائی فور اس کی اولاد بھی تھی بیوی کی تو پھر شوہر کو ون بائی فورتھ حصہ اس کے جائیداد میں سے بیوی کے جائیداد میں سے ملے گا اگر شوہر مر جائے اور اس کی اولاد ہو تو پھر بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا یعنی شوہر مر گیا اور شوہر کی اولاد بھی ہیں تو پھر بیوی کو ون بائی ایٹ حصہ ملے گا ون بائی ایٹ آٹھواں حصہ ملے گا اور شوہر کو کتنا ملے گا ون بائی فور ملے گا اگر شوہر کے اولاد نہ ہوں تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا ون بائی فور بیوی کو ملے گا اگر شوہر بہت ہو گیا اور اس کی اولاد بھی نہیں ہیں تو پھر بیوی کو ون بائی فورتھ حصہ ملے گا اور اگر بیوی کی اولاد نہ ہوں تو پھر شوہر کو آدھا مال مل جائے گا مینس ہاف مال ون بائی ٹو حصہ شوہر کو ملے گا اگر بیوی کی اولاد نہ ہو اگر میت کے اولاد نہ ہوں وہ صاحب اولاد نہ ہو اگر والدین وارث ہو تو پھر کیا ہوگا ماں کو جو حصہ ملے گا وہ بتایا گیا ہے کہ ماں کو تیسرا حصہ ملے گا one by three one third حصہ ماں کو ملے گا اگر اولاد نہ ہو اس میت کی تو پھر ماں ون تھرڈ کے حقدار ہوگی اگر میت کے بھائی بہن ہوں تو ماں کو پھر چھٹے حصے میں سے ملے گا ون بائی سکس یعنی اس کی اولاد تو نہیں لیکن بھائی بہن ہے تو پھر ون بائی سکس حصہ ملے گا اگر مرنے والے بے اولاد مرے یعنی اس کے اولاد ہی نہیں ہو بیٹا بھی نہیں بیٹی بھی نہیں کچھ بھی نہیں اور ساتھ ساتھ ماں باپ بھی زندہ نہیں ہے اس کو کہتے ہیں کلالہ تو یہ کلالہ جو ہے ایک بھائی ہو اس کا اور ایک بہن ہو اس کی تو پھر بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا ون بائی سکس حصہ ملے گا بھائی اور بہن کو بھائی اور بہن ایک سے زیادہ ہو یعنی دو ہو تین ہو اس سے زیادہ ہو جائے تو کل جائیداد کے ایک تہائی پز ون تھرڈ میں وہ سب لوگ شریک ہوں گے یہ ڈیٹیل آپ جا کے علماء سے پوچھ سکتے ہیں اور فک وغیرہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل آپ کو ملے گی اس کی تو اس میں آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے ان پر عمل کرنے سے جنت ملے گی اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں مرنے سے پہلے حالانکہ بہت سارے لوگ بہت دیندار ہوتے بہت دیندار یعنی زندگی بھر اتنا دین کا بھی کام کرتے ہیں اور برابر سے اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے بندوں کے بھی حقوق ادا کرتے لیکن لاسٹ میں آخر میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی غلط وصیت کر دیتے ہیں کہ وہ جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں وراثت کی تقسیم کے بارے میں جن کے طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے جیسے بچوں میں سب سے زیادہ پیارا بچہ جو ہوتا ہے اس کے نام پہ وہ پوری پراپرٹی کر دیتے ہیں تو یہ سخت گناہ ہے یہ حرام ہے اور اس کے لیے بہت وعید بھی آئی ہوئی ہے اللہ کی نافرمانی ہے یہ ان کی نافرمانی سے دوزک کا رسوا کن عذاب ان کو ملے گا رکو نمبر تین ہے آیا نمبر ففٹین سے لے کے ٹوینٹی ٹو تک اس میں بدکاروں کی سزا کے بارے میں ہے اور توبہ اور اس کے ساتھ ساتھ طلاق کے جو احکام ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کوئی عورت بدکاری کرے تو اس پر ہر چار آدمیوں کی گواہی اور آخری فیصلہ آنے تک گھروں میں بند رکھوں انہیں چار آدمی گواہ ہوں گے کہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا دیکھا ہو ڈائریکٹ دیکھا ہو تو چار آدمی کی گواہی اور ساتھ میں کیا ہوگا اس کو گھر میں بند کیا جائے گا لیکن یہ جو حکم ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے جب سورہ نور آیا نمبر ٹو نازل بھی اور رجم کا حکم آ گیا اس میں یہ ہے حدیث اور جو قرآن ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ زادی ہے شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو انہوں نے زنا کیا ہے تو پھر سو کوڑے ان کو مار کر رجم کیا جائے گا رجم کا مطلب کیا ہوتا ہے پتھر مار کر ان کو سنسار کیا جائے اتنا پتھر مارا جائے مر کے وہ مر جائے وہ پتھر مار کے اتنی بڑی سزا دی گئی ہے کیونکہ نسل کی حفاظت مقصود ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی زنا کریں یہ شادی شدہ زانی کی سزا ہے اور اگر کنوارہ کوئی زانی ہے یعنی عورت ہے یا مرد ہے تو اس کے لیے سزا یہ ہے کہ اس کو سو کوڑے مارے جائے سو کوڑے ان کو مارنا ہے اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ایک دو کوڑے میں ہی وہ مر جاتا ہے انسان تو یہ بہت سخت گناہ ہے زنا کرنا ساتھ ساتھ بہت سارے علماء نے کہا سو کوڑے کے ساتھ ساتھ ایک سال جلا وطنی یعنی ان کو کنٹری سے ایک سال کے لیے باہر کر دیا جائے تو یہ جو حکم ہے کہ گھر میں بند کر کے رکھنا یہ اس آیت سورہ نور کی آیت اور پھر حدیثوں سے منسوخ ہو چکی ہے اور جہاں بھی یہ جو سزا اپلائی کی جاتی ہے جس کنٹری میں وہاں زنا جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں بہ نسبت جہاں پر جو زنا کی سزا اتنی سخت نہیں ہے اور اکارڈنگ ٹو اسلامک رول نہیں ہے وہاں پر زنا بہت زیادہ ہوتے ہیں تو جو بھی اللہ نے حکم دیے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ حکمتیں ہیں اسی لیے تو آدمیوں کو چار شادی کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے نا تو کیوں زنا کرنا مجرموں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو کہ وہ اصلاح پر مجبور ہو جائے پھر کہا گیا کہ توبہ ان کی قبول ہے جن سے نادانی کی وجہ سے کوئی برا کام ہو گیا ہو انہیں جانے انجانے میں انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے کوئی برا کام کیا ہے اور انہوں نے توبہ کی پھر انہوں نے جلد توبہ کر لیا ابھی کوئی گناہ کر لیا اور انہوں نے توبہ کر لی جلد سے جلد توبہ کرنی چاہیے جو لوگ توبہ کرنے کے لیے موت کی گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس وقت کی توبہ بے معنی ہے ہو سکتا ہے وہ وقت ہی نہیں آئے ہاں، اور فرشتہ نظر آئے ایک بار فرشتہ نظر آئے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی تو جلد سے جلد توبہ کی جائے اور جو کفر کے حالت میں ہی مر جائے ان کی توبہ قبول نہیں آگے بتایا گیا عورتوں کے زبردستی وارث نہ بنو اور انہیں تنگ کر کے ان کے مہر اڑانے کی کوشش بھی نہ کرو ہاں وہ اگر سر ہی صاف طور پر بدچلن ہو بدکاری کرنے والے ہوں تو دوسری بات ہے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ زبردستی ان کے وارث بن جاتے تھے تو وہ بھی منع کیا گیا ہے کہ ان کے زبردستی وارث بدنا ناجائز ہیں اور ناجائز طریقے اختیار کر کے مہر وصول کرنا ظلم ہے خواہ تو مہر میں ڈھیر سارا مال دے چکے ہوں ہوتا یہ ہے کہ عورت پہ زنا وغیرہ کا الزام لگایا جاتا ہے اور پھر اس کے مہر بھی واپس لیے جاتے ہیں اس کو کھلا دینے پر مجبور کیا جاتا ہے اس طرح کرنا ناجائز ہے آگے کہا گیا اپنے باپوں کی بیویاں یعنی اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کرنا بہت بڑی بے کی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اپنے سوتیلی ماں سے بھی شادی کرتے تھے اپنی بہو سے بھی کرتے تھے اپنے جو بھی دوسرے رشتہ دار محرم رشتہ دار ان سے زبردستی شادی کی جاتی تھی کیونکہ ان کے وراثت ہڑپنے کا ان کا مقصد ہوتا تھا تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے پھر رکو نمبر چار اس کا لاسٹ رکو آتا ہے اس پارے کا چوتھے پارے کا اور یہ آیا نمبر ٹوینٹی تھری سے لے کے ٹوینٹی فائیو نمبر آیا تک ہے جس میں محرمات کا بیان ہے لیکن کچھ محرمات کا بیان ففتھ پارے میں آئے گا پانچویں پارے میں اس کا کنٹینیوشن آئے گا اور پہلے ہی یاد رکھیں کہ یہ جو جز وائز جو ڈویژن ہوئی ہیں وہ ٹاپک وائز نہیں بھی ہے یعنی کچھ مضمون آدھے ادھر ادھر ہو گئے ہیں اوکے تو جو محرمات ہیں کچھ یہاں پر بیان کیے گئے کچھ پانچویں پارے میں اس کا کنٹینیوشن آئے گا چلے پہلے دیکھتے ہیں کہ چوتھے پارے میں اینڈ میں کن محرمات کا بیان ہے عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے وہ کون ہیں تمہاری مائیں بیٹیاں بہنیں پھپھیاں خالائیں بھتیجیاں بھانجیاں دودھ پلانے والی مائیں یعنی رضائی مائیں دودھ شریک بہنیں یعنی رضائی بہنیں مرد یا عورت جنہوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہو ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہو تو وہ بھی شادی نہیں کر سکتے دودھ شریک بہنیں بیویوں کی مائیں یعنی ساس سے بھی شادی حرام ہے تمہاری بیویوں کی لڑکیاں بیٹیاں پہلے خاوندوں سے یعنی پہلے شوہر سے ان کی کچھ بیٹیاں تھی ان سے بھی تمہارا نکاح حرام ہے اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہوؤں سے بھی تمہارا نکاح حرام ہے پھر بیویوں کی بہنیں اگر بیوی زندہ ہے تو پھر اس کی بہن سے شادی نہیں ہوگی اگر وہ مر گئی فوت ہو گئی بیوی تو پھر جو بیوی ہے اس کی بہن سے شادی کی اجازت ہے ورنہ دونوں کو اکٹھا ایک نکاح میں نہیں کیا جا سکتا تو یہ والا ہم نے یہاں پر چوتھا جز کمپلیٹ کیے